پانچ مزاحیہ شیر پیشی خدمت ہیں یہ انیس سو انہتر کو ہوئے تھے اس وقت میں قاضی جرار کے نام سے لکھا کرتا تھا غالب سے بازت کے ساتھ پیش کرتا ہوں اس کا عنوان میں نے رکھا تھا میرے آگے عرض کیا ہے بازی چاہے اسحال ہے دنیا میرے آگے بازی چاہے اسحال ہے دنیا میرے آگے بہتا ہے شبروز دریا میرے آگے بہتا ہے شبروس در دریا میرے آگے گساس کو جمبش نہیں سالوں میں تو دم ہے گساس کو جمبش نہیں سالوں میں تو دم ہے رہنے دو ابھی بچوں باپ میرے آگے رہنے دو ابھی مرچوں کا کنڈا میرے آگے شوہر ہوں سامان اٹھائی ہے میرا کام شوہر ہوں سامان اٹھائی ہے میرا کام گدے کو برا کہتی ہے زوجہ میرے آگے گدے کو برا کہتی ہے زوجہ میرے آگے پھر دیکھیے تورے رے یعنی اگیار پھر دیکھیے رکھتے کوئی مجنو کا چہرہ میرے آگے رکھتے کوئی مجنو کا چہرہ میرے آگے ہے موج میں وہ زن ہے موج میں وہ زن کاش یہی ہوتا رہے ہے موج میں وہ زن کاش یہی ہوتا رہے وہ دریا اس کے پیچھے وہ دریا اس کے پیچھے موقع میرے آگے شکریہ جناب